اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کی ہیں لہذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہے بے شک اللہ بہت وسعت والا بڑا علم رکھنے والا ہے